میلاد ہم منائیں گے جھوم جھوم کے میلاد ہم منائیں گے جھوم جھوم کے میلاد ہم منائیں گے جھوم جھوم کے میلاد ہم منائیں گے جھوم جھوم کے گھر اپنے ہم سجائیں گے جھوم جھوم کے میلاد ہم منائیں گے جھوم کے میلاد ہم منائیں گے جھوم جھوم کے میلاد کے صدقے آقا تیبا بلائیں گے میلاد کے صدقے آقا تیبا بلائیں گے شہر مدینہ جائیں گے جھوم جھوم کے میلاد ہم منائیں گے جھوم جھوم کے میلاد ہم منائیں گے جھوم جھوم کے یہ نارا یا رسول اللہ دل میں سما گیا یہ نارا رسول اللہ دل میں سما گیا یہ نارا ہم لگائیں گے جھوم جھوم کے میلاد ہم منائیں گے جھوم جھوم کے میلاد ہم منائیں گے جھوم کے یہ عید جس کے صدقے میں ہم کو نصیب ہیں یہ عید جس کے صدقے میں ہم کو نصیب ہیں وہ عید ہم منائیں گے جھوم جھوم کے میلاد ہم منائیں گے جھوم جھوم کے میلاد ہم منائیں گے جھوم جھوم کے جشن بلادت آپ کا تم کو مبارک ہو جشن بلادت آپ کا تم کو مبارک ہو یہ جشن ہم منائیں گے جھوم جھوم کے میلاد ہم منائیں گے جھوم جھوم کے میلاد ہم منائیں گے جھوم جھوم کے صدقہ نبی کی آل کا کھاتے ہیں ہم زیا صدقہ نبی کی آل کا کھاتے ہیں ہم زیا صدقہ نبی کا کھائیں گے جھوم جھوم کے میلاد ہم منائیں گے جھوم جھوم کے میلاد ہم منائیں گے جھوم جھوم کے میلاد ہم منائیں گے جھوم جھوم جھوم کے یہ نعرہ یا رسول اللہ دل میں سما گیا یہ نارا یا رسول اللہ دل میں سما گیا یہ نارا یا رسول اللہ دل میں سما گیا یہ نار کے میلاد ہم منائیں گے جھوم جھوم کے میلاد کے صدقے آقا تہ بلائیں گے میلاد کے صدقے آقا تہ بلائیں گے میلاد کے صدقے آقا آکا بلائیں گے شہر مدینہ جائیں گے جھوم کے میلاد ہم منائیں گے جھوم جھوم کے میلاد ہم منائیں گے جھوم جھوم کے میلاد ہم منائیں گے جھوم جھوم کے میلاد ہم منائیں گے جھوم جھوم کے میلاد ہم منائیں گے جھوم جھوم کے گھر اپنے ہم سجائیں گے کے میلاد ہم منائیں گے جھوم جھوم کے میلاد ہم منائیں گے جھوم جھوم کے میلاد ہم منائیں گے جھوم جھوم کے میلاد ہم منائیں گے جھوم جھوم کے